وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني وسلي معزز ومكرم حاضرین وسامعين و ناظرین گشتہ جمعہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ جو صحیح حدیثوں ثابت ہے میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے گزشتہ جمعہ میں جو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی یا جہاں تک میری گفتگو پہنچی تھی وہ قیام تک تھی اور اس میں جو ہمارے معاشرے میں مضعمہ نیت ہے زبان سے جو کی جانے والی نیت ہے وہ بھی گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی اور یہ بات وہاں رکھی گئی تھی کہ دیکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ نیت دل کا عمل ہے دل سے ہونا چاہیے اس کو زبان سے ادا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی صحاب کرام اور تابعین طب تعبین اور صلب صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں آتا کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور جب انسان کوئی بھی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ نیت آ جاتی ارادہ آ جاتا نیت کہتے ہیں ارادے کو دل کے ارادے کیے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے لہذا آٹومیٹکلی طور پر انسان کے دماغ کے اندر اس کے دل میں چیز آ جاتی ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں فلاں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں یا اس طریقے سے انسان سفر پر نکلتا ہے اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس کو زبان سے ادا کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز ہے بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے ہمارے نبی نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کی کسی بھی عبادت کے لیے نماز اللہ اکبر سے آپ شروع کرتے تھے جیسا کہ آج یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اور ہم دنیا میں بہت سارا ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے انسان زبان سے نیت ادا نہیں کرتا ہے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا قرآن کی تلاوت سے کرنے سے پہلے آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کرنے کی فلاں کے دن اللہ کے واسطے یا جمعہ کے دن سورہ کہاں پڑھنے کی فضیلت ہے سورہ کہاں پڑھنے سے پہلے کیا کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سورہ کہاں پڑھنے کی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے واسطے یا اس طریقے سے انسان صدقات و خیرات کرتا ہے انسان زکوٰۃ دیتا ہے یہ انسان جمعہ کا خطبہ سنتا ہے جمعہ کا خطبہ سننا عبادت ہے خطبہ دینا عبادت ہے کیا کوئی خطبہ دینے والا خطیب یا سننے والا کیا اپنی زبان سے کبھی کہا اس نے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج اس مسجد کے اندر خطبہ سنوں گا امام صاحب سے یا امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں کیا کبھی وہ کہتا کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج خطبہ دینے کی اس مسجد کے اندر خلا موضوع پر کوئی نہیں کہتا ہے جب آپ کا ہمارا سب کا عقیدہ اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہے ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان سے واقف ہے دل کے اندر گزرنے والی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے اس کو زبان سے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ نئی چیز ہے دین کے اندر یہ بدعت ہے خرافات ہے یہ اپنی نمازوں کو بدعت سے نہ شروع کیجیے سننے سے شروع کیجیے لہذا یہ چیز جو ہے دین کے اندر بدا تھے ساری باتیں کم و بیش گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی دوبارہ اس لیے دہرائی گئی کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے چیز پائی جاتی ہے لوگوں کو باقاعدہ نیتیں سکھائی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے کیسی نیت کرنا عیدین کی نیتی ہے جنازے کی نیتی ہے فلاں نماز کی نیتی ہے باقاعدہ سکھایا جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جمع اور جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے مائک میں آواز دی جاتی ہے کس طریقے سے نیت کرو اللہ عبداللہ بدعت کی تعلیم دی جاتی بدعت ہے یہ یہ ناجائز ہے یہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ کسی امام نے بھی نہیں کہا ہے کسی بھی امام نے نہیں کہا میں نے بتایا تھا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کسی امام نے لوگوں نے بعد میں ساری باتیں گڑھ کر کے اماموں کی طرف منسوخ کر دیا ہے امام ان تمام باتوں سے بری ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو سنت کے خلاف ہو اور اگر کبھی کہیں بھی علمی میں یا اشتہاد کیا حدیث نہیں پہنچی حدیث ملی انہوں نے اسے رجوع کر لیا لہذا ہمارا بھی سب کا عمل یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سب کی حدیث ملے حق ملے اسے قبول کر لینا چاہیے یہی ہماری محنت اور یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حق ہمیں ملے حدیث مل جائے قرآن کی آیت مل جائے سلم سالین کے فہم عقیدے کے مطابق اس کی تشریح کر دے گی اس کا معنی بتا دیا کہ انسان کو اسے قبول کر لینا چاہیے رکاوٹ بیچ میں کوئی چیز بنا کر کے نہیں لانا چاہیے کہ ہمارے عالم کو نہیں معلوم کیا ہمارے معاشرے والوں کو نہیں معلوم کیا کہ ہمارے ماں باپ کو نہیں معلوم ہمارے پیر صاحب کو نہیں معلوم ہمارے عوام کو نہیں معلوم کیا یہ سب باتیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی حدیث پہنچ گئی آپ تک پہنچ گیا اسے قبول کر لینا واجب ہے اسے ضروری ہے قبول کر لینا یہ سب بہانے قیامت کے دن نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ فلاں امام نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا فلاں صاحب نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا نہیں ہر آدمی اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اکیلا جواب دے ہوگا کوئی امام آپ کے طرف جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا نہ کوئی پیر فقیر آئے گا جواب دینے کے لیے کہ میں نے اس کو بتا کر کے رکھا تھا میں نے ایسا کر کے رکھا تھا نہیں ہر آدمی اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اکیلا جواب دے ہوگا اس لیے ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے ہماری ہمارا یہ جو ہے شعار ہونا چاہیے کہ حق بات ملے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ملے ہم اسے قبول کر لیں کہیں کیونکہ ہم اللہ کے رسول کو متی ہیں آپ امام اعظم ہیں آپ دنیا کے امام ہیں سارے انبیاء کے امام ہیں ہمارے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا کے اندر زندہ ہو جائیں اور میرے چھوڑ کر کے اگر کسی اور کی تباہ کریں گے اپنی شریعت کے مطابق چلیں گے تو وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر دوبارہ لیکن نبی نبی بن کر کے نہیں آئیں گے اس نبی کا امتی بن کر کے آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے حالانکہ صلی اللہ علیہ السلام بھی نبی رسول اللہ ان کو کتاب دین جیل موسیٰ صلی السلام اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ تعالیٰ رب العالمین کو کتاب عطا فرمائی لیکن کہا کہ اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی تلاش شروع کر دیں پیروی کر دیں ان کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ نے معراج کے موقع پر تمام نبیوں کی امامت فرمائی تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی جیسے آپ نے نماز پڑھائی اس طریقے تمام نبیوں نے آپ کی امامت کے اندر نماز پڑھی آپ سب کے نام ہیں آپ سب کے رہبر ہیں اماموں کے نام ہیں سارے انبیاء کے امام ہیں پوری کائنات کے نام ہیں ہم صرف زبان سے بات کہیں لیکن عمل ہمارا نہ ہو پریکٹیکل ہمارے پاس نہ ہو عمل ہمارے پاس نہ ہو زبان سے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا جیسے کلمہ ہم کہتے رہے لیکن کلمے کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو اس کلمے کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہم کو جب تک ہمارا کلمے کے مطابق عمل نہ ہو یہ صرف کلمہ کافی نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے نظریہ صرف فکر کافی نہیں ہوگی جب تک کہ انسان کا عمل اسلام عمل کا نام ہے انسان عمل کا نام ہے اتباع کا نام ہے پیروی کا نام ہے اور تم اللہ نہیں میری اتباع کرو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے پیروی کا نام ہے اسلام نئی چیزوں کے پیدا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے تو یہ جو زبان سے نیتیں ادا کی جاتی ہے دین کے اندر بدعت اور گمراہی ہے کچھ لوگوں کی مغالطہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہو تو اللہ عمر پر کہتے ہو جب آپ جانور ذبح کرتے ہو تو آپ بسم اللہ اکبر کہتے ہو یا اس طریقے سے حج کرنے جاتے ہو تو آپ کہتے ہو لبیک اللہ عمہ حجم تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں کہتے ہو میرے بھائی تو میرے بھائی کیا یہ نیت ہے لبیک اللہ عمر امرتن کہنا کیا نیت ہے یہ کیا لبیک اللہ عمہ حجم کہنا نیت ہے کہ کیا بسم اللہ اکبر کہنا نیت نہیں نیت نہیں ہے یہ یہ تو جانور ذبح کرنے کی دعا ہے بسم اللہ اکبر جیسے کھانے کی دعا بسم اللہ کھانے کی دعا بسم اللہ کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے ایسے جانور دبا کرنے کی دعا بسم اللہ اکبر ہے آپ دعا شروع کرتے ہو پہلی بار بسم اللہ اکبر کہتے ہو کیا آپ کی نیت نہیں تھی یہاں سے عمرہ کرنے کی آپ مکہ بغیر نیت کے پہنچ گئے وہاں بسم اللہ اکبر آپ کہتے ہیں یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ نیت نہیں ہے یہ تو اس عمل کے کرنے کی دعا ہے جانور ذبح کرنے کی دعا بسم اللہ اکبر ہے جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر ہے آپ نماز میں اللہ اکبر کے ذریعے داخل ہوتے ہو آپ کی نیت ہے نماز پڑھنے کی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے سب انتظار کر رہے ہو کبھی خطبہ ختم ہوگا دو رکعت جمعہ کی نماز پڑھیں گے سب کی نیت ہے لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے جب کہیں گے اللہ اکبر تب نماز میں داخل ہوں گے انسان عمرہ کرنے جاتا ہے دو دن پہلے دس دن پہلے ٹکٹ لیتا ہے حج کرنے آتا ہے چھ سات مہینہ آٹھ مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے پاسپورٹ بناتا ہے ویزا لگواتا ہے پیسے جمع کرتا ہے کیا اس کی نیت نہیں رہتی ہے بغیر نیت کے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کیا اس کا ارادہ نہیں حج کرنے کا ہے اس کا ارادہ حج کرنے کا لیکن وہ حج کے بعد میں کب داخل ہوگا حج کی عبادت میں اس وقت داخل ہوگا جب میقات پر پہنچ کر کے لبیک اللہ عما مرتر کہے گا دو سفید چادر پہن کر کے مرد حضرات اور عورت سلے ہوئے کپڑے میں پہن کر کے لبیک اللہ عما مرتر کہیں گی تب عمرے کی عبادت میں داخل ہوں گی نیت ہے پہلے سے ان کی چھ مہینہ پہلے سے نیت ہے وہ سالوں سے نیت حج کرنے کی پیسہ جمع جمع کر کے لوگ رکھتے ہیں پیسہ جمع جمع کر کے لوگ رکھتے ہیں کہ ہمیں حج کرنے آنا ہے سب کی نیت ان کی نیت رہتی ہے حج کرنے کی لیکن جب آپ نخاط پر پہنچ کر کے لبیک اللہ عمہ کہیں گے تب جا کر کے عمرے کی بعد میں داخل ہوں گے تو لبیک اللہ عما متن کہنا یہ نیت نہیں ہے یہ تو عمرے میں داخل ہونے کی دعا اور ذکر ہے جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر ہے تو اس سے محالتا نہیں آنا چاہیے اس سے غلط فہمی نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر کہ لب ك عمر ہمارے نبی نے کہا تو ہم نماز میں کہتے تو کیا عرض ہے روزے میں کہتے تو کیا عرض ہے نہیں یہ نیت نہیں ہے لبیک اللہ عمر کہنا یہ ہمارے نبی نے دعا کہ جب آپ عمرہ کرنے جاؤ غسل کر لو سفید چادر دو پہن لو لبیک اللہ عمہ کہو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ نیت نہیں میرے بھائی تو یہ غلط فہمی بھی ہمارے دیہ دماغ سے دور ہو جانی چاہیے ہمارے نبی نے کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے نہیں کیا مطلق طور پر کبھی زندگی میں نہیں کہا آپ نے کسی بھی عبادت کے لیے کہ آپ نے زبان سے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی میں نیت کرتا ہوں فلاں چیز کرنے کی میں نیت کرتا ہوں جو ہے روزہ رکھنے کے اللہ کے واسطے آج کا کل کا یہ کہہ کر کے کبھی آپ نے کچھ نہیں کہا نیت دل کے رادے کا نام ہے آپ کے دل میں نیت آ گئی وہی ہے آپ کے زبان سے کہنا یہ سراسر بدعت ہے گمراہی ہوتی بدعت گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی نماز پڑھتے نبی کے لیے نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے سنا ہو کہ نماز کی شروعات ہماری بدعت سے ہو اور نماز کے اختتام کے بعد بھی انسان بدعت کے انتخاب کر لے میرے بھائی کو ایسا کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے تو یہ طریقہ جو آپ کے سامنے بتاتے ہیں ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ جو کیمپ ہے اس کے اندر کئی طرح کے لوگ ہیں اور عام طور پر تو ہی لوگ ہیں بیچارے جو لیبر طبقہ ہے یا عمان لوگ ہیں ان کا تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تفصیل سے کوئی گفتگو نہ کی جائے بہت زیادہ علم گفتگو نہ ہو لیکن اس مسجد کے اندر ہمارے بہت سارے مطابق بہت سارے ساتھی اور شہر کے بھی لوگ فیملی والے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کا جو ہے خیال رکھ لیا جائے اور بات جو ہے علمی بھی ہو جائے اور کچھ تفصیل سے بھی ہو جائے اور تفصیل اس لیے خاص طور سے بھی اس کے اندر اپنا رہا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرا خطبہ سن کر کے جائیں اور جب جا کر کے اپنے مولوی صاحب سے کہیں تو کہے یار بھائی انہوں نے اپنی بات کہہ دی اور یہ ایسا نہیں ایسا نہیں اس لیے میں تفصیل سے باتیں بتاتا ہوں تاکہ کوئی جواب نہ دے دے سکے بعد میں حدیثیں پوری کی پوری صحیح حدیثیں اور میں نے بتایا کہ میرے اس خطبے کا زیادہ تر نائنٹی نائن فیصد اس کتاب پر دار و مدار ہے تو اس وقت کے عظیم مجدد امام البانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے صفت و سلاطی نبی ایک ایک جز پر انہوں نے بحث کی ہے ایک ایک جز پر کئی کئی صفحات میں ایک ایک مسئلے پر کئی کئی صفحات تین جلدوں میں ہے وہ کتاب بہت محنت کی آج تک اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی ہے جمام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے بڑے عظیم مجدد بھی تھے انہوں نے جو کتابیں کی میری ساری باتوں خلاصہ انہیں کی کتاب سے ہے انہوں نے محنت کر دی ساری امت کو دکھا دیا روشنی دکھا دی انہوں نے لوگ پڑھو نبی کا طریقہ میں نے بتا دی اس طریقے سے نماز پڑھو اس کا اختصار کیا ایک جلد کے اندر انہوں نے تو یہ پوری جو اصل کتاب ہے تین جلدوں میرے پاس موجود ہے میں اسی کتاب سے تیاری کر کے اور اس کتاب کو پڑھ کر کے لکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آتا ہوں پوری حدیث ہے کوئی حدیث نہیں چھوڑی انہوں نے جتنی بھی صحیح حدیث ساری صحیح حدیثوں کو بیان کر دیا انہوں نے اور اس طریقے سے اگر کوئی اس کے خلاف کوئی روایت ہے کوئی ضعیف روایت ہے اس کو بیان کر دیا انہوں نے کہ ہاں یہ روایت بیان کی جاتی ہے ضعیف یہ صحیح نہیں ہے یہ اس کا بھی جواب دیا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کے اندر بڑی اہم ترین کتاب اسی کتاب سے لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کے پیش کرتا ہوں تو یہ تفصیل اس لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی کے پاس کوئی شبہ نہ رہ جائے اور کوئی جو ہے بعد میں اس کی کوئی غلط تعویل نہ کر دے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ انہوں نے ایسا نہیں پیش کیا ایسا نہیں پیش کیا ایسا نہیں ہے ساری حدیثہ آپ کے سامنے پیش کیا گی تو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ قیام وہ اللہ قانتی اللہ فرماتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے لیے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے انسان کو نماز پڑھنا ہے فرد نماز اگر انسان قادر ہے بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن نفل اور نماز اور سنت نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھے گا قدرت کے باوجود ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا عزم ملے گا اور اگر کوئی لیٹ کر کے پڑھے گا نفری نماز یا اس طریقے سے مصنون نماز تو اس کو بیٹھنے والے کے آدھا میں ملے گا تو فرض نماز کے لیے قیام ضروری وہ امور اللہ قانتین کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین یکسو ہو کر کے خالص اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اس سے پہلا نصل صلاحات حافظ علیہ الوسطی نمازوں کی پابندی کرو حفاظت کرو نمازوں کی نمازیں ویسی پڑھو جیسے نبی نے پڑھائی ہے اس کی نماز کی حفاظت ہے یہ وہ سلاد نسطا اور فرد جو نماز ہے درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو درمیانی نماز سے مراد صحیح قول کے مطابق سلاط اثر ہے کیونکہ پانچ وقت کی نماز ہے یہی درمیان میں آتی ہے دوہر اور اثر مغرب اور کے بعد تو درمیان میں اثر کی نماز آتی ہے لہذا صحیح قول کے مطابق یہی سلاط وسطیٰ ہے درمیان میں یہی نماز آتی ہے وہ قوم اللہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین یکسو ہو کر کے خالص اللہ کے لیے نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے تو فرض نماز کے لیے ضروری ہے رکن ہے قیام اگر کوئی قدرت کے باوجود بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کسی امام کا سب نے بات ذکر کی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی باتیں اس کی نماز گویا کسی نے نماز پڑھائی نہیں اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی قادر پر قدرت ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے نماز کی شروعات کیسے کریں گے اللہ اکبر سے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوگی اور یہ پہلی بار جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ نماز کا رکن ہے رکن ہے بنیاد ہے یہ اس کے بعد جو اللہ اکبر کہیں گے واجب ہے وہ پہلی بار اللہ اوپر کہنا ہی نماز کا رکن ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو آپ اللہ اوپر کہ ذریعے سے نماز شروع کرتے تھے اگر آپ مفتی ہیں تو جب آپ جب امام اللہ اکبر کہہ لے گا اس کے بعد آپ امام کہیں گے اللہ کے حدیث انما جو ہے امام علی ہی امام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کی ابتدا کرو فیضا کب برا فقب جب اللہ اکبر کہہ لے تب اللہ اکبر کہو ولا تو کب برو روح حتہ یو جب تک اللہ اکبر نہ کہہ دے فارغ نہ ہو جائے تم اللہ اکبر نہ کہو ابو داود کے بعد ہے اس کی سمجھ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو اس طریقے سے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح مسلم روایت انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات تقبیر سے کرتے تھے اللہ اکبر سے تقبیر معنی اللہ اکبر کہنا ابو حمید سعدی جنہوں نے صحابہ کے سامنے نبی کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھائے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استقبل قبل اللہ اکبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلے کا استقبال کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور کیا کہتے اللہ اکبر کہتے ابن ابن قدمہ ابن اسبان کے حدیث سے چوتھی روایت علی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کان اذا الى الصلاه قال اللہ اکبر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے تھے اللہ اوپر کہتے پانچویں حدیث محمد بن مسلم رضی اللہ کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ زاقع قال اللہ اکبر جب آپ نفی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی ہر نماز میں فرد نماز میں بھی اور نفی نماز میں بھی نماز کی شروعات اللہ اکبر یعنی کہ نفی نماز آپ اللہ اکبر کے علاوہ کسی لفظ سے شروع کر دو اللہ اعظم کو اللہ بزرگ برتر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو استخر اللہ کہہ دو الحمد للہ کہہ دو نہیں اللہ اکبر کے الفاظ ہے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوگی اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ کہیں گے نہیں ادا ہوگا اسی لیے اللہ اکبر قبر مانے اللہ اکبر کہنا یہ نسائی کی حدیث ہے اس کی صنعت بھی بہت قوی ہے ابو حرض اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جن کا نام تھا رافع بن خدیج یا خدیش وہ صحابی جو آئے تھے اور جلدی جلدی نماز پڑھے تھے سوچتا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہو نیا نیا اسلام قبول کیا ہوں گے ان کو نہیں معلوم رہا ہوگا کیسے نماز پڑھنا ہے اور وہ زمانہ وہی کا زمانہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا زمانہ لوگوں کی اصلاح کا زمانہ وہی کے اترنے کا زمانہ تو ایسا ہوتا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی صلاح ہو جایا کرتی تھی اس کے ذریعے سے لوگوں کی صلاح ہو جایا کرتی تھی تو نماز پڑھے لا کے کے پاس گئے اور سلام کیا کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو نماز نہیں پڑھا وہ ادی سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں پہلے خود دیکھ کے اندر اس سے پہلے تو اس صحابی کا نام رافع بن خدی یا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے نے اس صحابی کا نام بھی بیان کر دیا کہ اس صحابی سے ایسی چیز ہوئی تمہارے بھی ان کو تعلیم دی تو اس حدیث کو المسی صلاح کہا جاتا ہے وہ شخص جس کو جو اپنی نماز جلدی جلدی پڑھ رہے تھے تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا ادا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فص بز اچھی طریقے سے کرو سم مستقبل قبلہ پھر قبلے کا استقبال کرو فکبر تو اللہ اکبر کو حکم ہے یہ اللہ نے حکم دیا اللہ کے سلو حکم دیا فکبر اللہ اکبر کہو لہذا حکم کیا ہوتا واجب کے لیے ہوتا لہذا یہ رکن ہے نماز کے اندر ضروری یہ کرنا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اللہ اکبر کہے بغیر اس طریقے سے رافع رفا بن رافع فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کو جس جو نماز جو جلدی جلدی پڑھ لی تھی ہمارے بھی نے کیا فرمایا لا تو موسلا تو من الناس کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی حتیٰ یہ توجہ یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے فیض ہوا موادیہ ہو تو آزائے وضو تک پانی نہ پہنچا دے یعنی اچھی طریقے سے وضو نہ کر لے سما یق اللہ اکبر اور پھر وہ اللہ اکبر نہ کہہ دے وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں کبرے کر کے اللہ اکبر کے ابو داؤد اور نسی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ آٹھویں حدیث ہوگی غالباً علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سن نے فرمایا نفتا اتحور اتحور نماز کی چابی کیا ہے پاکی ہے وضو ہے نماز کی چابی مفتا ہے تہور پاکی وہ تحریم و تقبیر اور اس کی تحریم یعنی نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز کیا اللہ پر کہنا ہے وہ تحریر و تسلیم اور نماز کو میں حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ہے کہنا کیا مطلب اس کا یہ بداؤت کی ترمیزی کی ابن ماجہ کی داروی کی بحقی کی مسرد احمد کی روایت ہے صحیح روایت ہے یہ اللہ کے سب نے کیا امتا توہر نماز کی چابی پاکی انسان اگر پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور پاکی میں تین چیزیں ضروری ہیں انسان کا بدن پاک ہو اس کا کپڑا پاک ہو اور انسان جہاں نماز پڑھتا ہو جگہ پاک ہونی چاہیے تین چیزیں ضروری نماز میں پاکی کے اندر کپڑا انسان کا پاک بدن پاک اور زمین پاک اگر کپڑا پاک ہے بدن پاک نہیں ہے نماز نہیں اگر آپ کا بدن پاک ہے نماز اور کپڑا پاک نہیں نماز نہیں سب کچھ پاک ہے لیکن زمین نا پاک ہے نماز نہیں ہوگی تین چیزیں پاکی سے مراد ہیں نماز کے اندر پڑھنے سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی چابی یہ پاکی ہے یہ تینوں پاکی ہونی چاہیے نماز کے اندر اور حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کیا حرام کر دینے والی نماز سے پہلے آپ کے لیے بات کرنا جائز ہے نماز سے پہلے آپ کے لیے جو ہے کھانا جائز ہے چلنا پھرنا جائز ہے لیکن آپ نے اللہ اوپر کہہ دیا ساری چیز چیزیں حلال حرام ہو گئی اسی لیے اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں حرام کر دینے والی تقبیر تقبیر الحرام یا تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اسی لیے جب آپ احرام باندھتے کیا کہتے ہیں اس کو لباس الحرام کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو کہ آپ پر کچھ چیزیں اب حرام ہو گئی تو ایسے ہی اس کو بھی تقبیر تحریمہ کہا جاتا حرام کر دینے والی تقبیر ہے اللہ کو پہلی بار کہنا کھانا پینا حلال حرام بات چیت کرنا حرام چلنا پھرنا حرام ساری چیز آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں حرام ہو گیا آپ کے اوپر نہیں کر سکتے تحلیل حلال کر دینے والے جب آپ السلام علیکم پھیر لیں گے دونوں طرف اب آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہو جائے گا بات چیت کرنا حلال ہو جائے گا چلنا پھرنا حلال ہو جائے گا تو آپ فرماتے کہ السلام علیکم سے یہ چیز حلال ہوگی اللہ اکبر سے ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کی شروعات ہوتی ہے آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں رفادین کرتے ہیں اور رفاتین کبھی آپ اللہ اکبر کے ساتھ کہتے کبھی اللہ اکبر سے پہلے کہہ رہے تھے کبھی اللہ اکبر کے بعد کہتے اتنی تفصیل آج تک میں نے جتنی بھی نماز کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی تفصیل کسی نے بیان کیے سوائے محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب آپ رفاتین کریں گے تو اس کی تین صورتیں ہیں تینوں حدیثیں بیان کی انہوں نے آئیے سنتے حدیثیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے وقت رفادین کرنا ابن عمر فرماتے ابن عمر صحیح بخاری مسئلے کے بات ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح تقبیر صلاح ہم نے دیکھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز میں اللہ اکبر کے ذریعے سے آپ نے نماز کی شروعات کی اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں کہا نہیں کیا زبان سے اللہ اکبر سیدھی نماز کی شروعات فرف ہی نہ جب آپ تقبیر کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے اپنے دونوں کا اٹھایا حتیٰ یہ جال ہونا حد و منقبے یہاں تک کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر کر لیا وہ ادا کب علی رقو مثلا اور جب رقو ویسے ہی کیا یعنی رقو میں جانے سے پہلے آپ نے دے کیا آئے گی ساری باتیں ادا کالا سمی اللہ علیہ ذالک اور جب سمی اللہ علیہ حمدہ آپ نے کیا تو بھی آپ نے ہی کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا وہ ربنا رب ہم اور آپ نے کیا فرمایا ربنا والم کو فرمایا ولا و دال نے سجود اور جب آپ سجدے سر اٹھاتے تھے تو رفا دین نہیں کرتے تھے سجدے جب سر اٹھاتے تو آپ رفاد نہیں کرتے رکو میں جانے سے پہلے کرتے رکو کے بعد کرتے لیکن سدے سر اٹھاتے ہوئے تاپ نہیں کرتے تھے یہ صحیح بخاری سے مسلم کے بعد ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہتے وقت آپ رفاد کرتے مالک بن گہرش کے حدیث سن لیجیے سن نسی کے روایت اللہ کے فرماتے ہیں کہ ادا صلی اللہ صلی اللہ کے وسلم ادا صلی اللہ رفا دئی جب آپ نماز پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہی نہ جب اللہ اکبر کہتے تب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وہی زرا یار کا اور جب رکو کرنا چاہتے وہی ازہ رف ارا سب نے رکو اور جب رکو سر اٹھاتے ہیں یعنی تین مقامات پر رفا دیر کرتے تھے ایک اور مقام ہے تیسرے کات کے لیے کھڑے ہوتے وقت وہ ساری باتیں انشاءاللہ اپنے اپنے موضوع پر جگہ پر آئیں گے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہتے وقت رفا دیر کرنا دوسری جو صورت تھی کہ اللہ اکبر سے قبل آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ اکبر سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اس کے بعد کہا اللہ اکبر یہ بھی طریقہ ابن عمر ہی کی روایت ہے کان رسول اللہ صاحب کام رسلات رفا دئی جب آپ اللہ کے سور نماز کے لیے آتے تو رہے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہ حتیٰ تک حضوا من منقبے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر ہو جاتے سم مکبرا پھر اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے پہلی صورت کیا بیان کی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا دوسری صورت اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ اللہ اکبر سے پہلے سوری اللہ اکبر سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہ مسند یہ مسلم کی روایت ہے مسلم اور ابو داود اور نسبی کی روایت ہے ایسے ابو کی حدیث دس صحابہ کے سامنے جنہوں نے نماز پڑھ کر کے دکھایا اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے تب آپ اللہ اکبر کہتے یہ دوسری صورت ہو گئی تیسری صورت کیا اللہ اکبر کے بعد آپ کہہ لیتے اللہ اکبر اس کے بعد آپ اٹھاتے اللہ اکبر کے بعد تین صورتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا یہ بھی مالک بن حریش کی روایت ہے کہ اللہ کے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دئی جب آپ اللہ ابر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتہ ابھی ادنئی یہاں تک کہ کان کلو تک اٹھاتے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھ اٹھائیں گے کندھے کی تک اور کان کلو تک دونوں طریقہ ہی بھی آگے بات آئے گی وہی ادارہ کہا رفاید اور جب آپ رکو کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتاز ادنئی یہاں تک کہ اپنے کان کلو تک اٹھاتے وہی ادارہ فارا سُنے رکو اور جب سر رکو سے اٹھاتے تو بھی آپ کیا کہتے الحمدہ کہتے فعل ادا علی بسر علی تو اسی طریقے سے کرتے یعنی رفا دین کرتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو داود وغیرہ کی روایت ہے یہ تین صورتیں ہیں یہ کیا اختلاف ہے نہیں اختلاف نہیں ہے تینوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں کبھی آپ ایسا کرتے کبھی آپ ایسا کرتے کبھی آپ ایسا کرتے جو چھوٹا موٹا طالب علم ہوگا یہ کام انسان سنے گا کہ گے تو اس میں اختلاف کی بات ہوگی نہیں اختلاف نہیں ہے یہ آسانی ہے ہمارے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو نبی کی سنت ہے اسے ماں بربانی فرماتے ہیں ان کی بات وہ الحق انا کلم منہاد شفاتی صلاح ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات یہ ہے کہ تینوں سری تینوں صورتیں اللہ کے رسول سے ثابت شدہ سنت ہیں فعل المسلم ایک مسلمان پر ضروری ہے خدا بحا فی صلواتی ہی ان تینوں صورتوں پر اپنی نماز میں عمل کرے فلاح دو واحد تم منہا ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑے کبھی بھی بل ہاد یعد وہاد رتن وہاد اتل کا اخرا اس کو کیا کرنا چاہیے کبھی یہ کرے کبھی یہ کرے کبھی یہ کر لے یہ ہمارے نبی کی سنت کبھی آپ ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے تینوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں اس لیے کہ نبی کی سنت نبی کی حدیث ہے جہاں حدیث آ جائے گی تینوں ساری صورتیں آپ کے لیے جائز ہوگی لیکن جہاں کوئی حدیث نہیں آئے گی وہاں کوئی دوسری چیز جائز نہیں ہوگی تو ہمارے نبی تینوں طریقہ جائز ہے تینوں طریقہ ثابت ہے لہذا ان تینوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کبھی اور بہتر یہ ہے کہ کبھی اس پر عمل کر لیں کبھی اس پر کبھی تیسرے پر عمل کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی سنت ہمارے نبی کی آپ سے نہ رہ جائے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے کندھوں تک اٹھانا ہے اور کانوں تک یہ دونوں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اس میں بھی امام ہمارے فرماتے ہیں کہ دونوں طریقہ ہمارے بھی ثابت ہے لہذا یہ بھی حق ہے لہذا کبھی جو انسان یہ کر لے اور کبھی انسان جو یہ کر لے البتہ جو لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تو اپنے کانوں کو چھوتے ہیں انگوٹھے سے تو میرے بھائی یہ سب وہ سوسا ہے المانی مانی ہے کہ وہ سوسا ہے کان کو چھونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے یا تو کندھے تک اٹھا لیجئے یا تو اور اوپر اٹھا لیجئے کافی ہے اگر آپ نے کندھے سے اوپر اٹھا لیا کندھے والی حدیث پر عمل ہو گیا کان چھونے کا ذکر کسی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے کہ آپ کان چھوتے تھے پکڑتے تھے اس طریقے سے وہ سارے بھائی لوگ ایسا پکڑتے باقاعدہ اپنے انگوٹھوں سے کان پہ ایسا اس کو پکڑتے لگاتے اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے اللہ اوپر کہتے ہیں تو یہ طریقہ فرماتے ہیں کہ وہ سوسا ہے انسان کا یہ نبی کی سنت نہیں کسی بھی حدیث میں ساری حدیث ڈالی نہیں ملی کہ آپ نے کبھی اپنے کان کو پکڑ کر کے اللہ اکبر کہا ہوا آپ نے کبھی کان نہیں پکڑا کان کی لو تک یہاں تک اٹھاتے تھے یا کندھے تک اٹھاتے تھے بس یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا لہذا کان پکڑ کر کے جو ہے نماز شروع کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اگلے خطبے میں مزید باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے نماز بھی اور دیگر تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہ کرنا نبی کی سنت پر قائم رکھے اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے نبی کے طریقہ کے اپنانے میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں کہ انسان بڑا ہو جائے گا صحیح راستے بڑھ جائے گا توحید اور سنت دو چیزیں ہیں ان دونوں کے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی قائم رکھے اور نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ فلقان عظیم و نافانکم بلایات الذکر حکیم ان تعالیٰ جواب کری مرکمرسر الرحیم